جی السلام علیکم جناب وعلیکم السلام کون سا جی کل کی تھی کون سا کل آپ کو کچھ مسائل عرض کیے تھے جناب آپ کون سا بول رہے ہیں میں جی غلام اللہ بول رہا ہوں جی، اچھا، اچھا، حکم کیجیے کل آپ کو عرض کیا تھا نا چند مسائل پر غور کیا ہے کہ نہیں میں بہت جلدی بھول جاتا ہوں کم کم دن سے آدمی مجھے دوبارہ فرما دیں اچھا اچھا اچھا ایک مسئلہ تھا سعید احب علی من خالد و سعید احب علی من خالد جی، جی۔ اور دوسرا محصورات کے متعلق تھا اس میں کیا پرابلم کیا تھی کہ ان دونوں جملوں میں مان ساتھ کیا ہے سعید احب لی من خالدن السعید احب الی من خالدن نہیں یہ احبو کے ساتھ لی لام کا سلا نہیں آتا الہ کا سلا آتا ہے اچھا جی، یہ الہ ہی آئے گا الہی آئے گا احبو کے ساتھ الہ ہی آتا ہے ہاں الہ ہی آتا ہے اچھا تو محب کے ساتھ لام آتا ہے محب کے ساتھ لام آتا ہے اچھا حضرت آپ کہاں پڑے ہوئے ہیں بس ایسے ابھی پڑھا ہوں بزرگوں کے پاس کون سے بزرگ حضرت کرما والا شریف میں میں خود بے سید اسماعیل شاہ صاحب بخار رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے رہے یا نہیں میں سید میر سید علی شاہ صاحب سے ہاں بس وہی فیض لگتا ہے کہ آپ کو اس محب اور احب کا کوئی پتہ نہیں ہے جی فرمائیے آپ جی یعنی یہ آپ نے جو بات کی ہے نا یہ صرف کا بچہ بات نہیں کر سکتا اور آپ مفتی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ میں تو مفتی نہیں ہوں ابو کس نے کہہ دیا آپ تو حدیث کے حوالے لکھ کر دیتے ہیں حضرت یہ ابو داؤد میں یہ لکھا ہے فلان اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کو بالکل احب اور محب کا کوئی پتہ نہیں ہے کلام عربی کلام عربی کے یعنی اتنا آسان جملے آسان فکرے ان کا آپ کو کوئی پتہ نہیں عربی میں جو موجود ہے اس کو آپ نے غلط کر دیا میں سمجھا نہیں آپ کی بات احب لی اور احب الیہ یہ کلام عرب میں جملے موجود ہیں آپ نے ایک کو غلط کر دیا اور محب کے ساتھ آپ نے کہا لام لگتا ہے یہ آپ محب کے ساتھ لام اور احب محب اور احب احب میں کیا فرق ہے اس کے ساتھ لام لگتا ہے ادھر نہیں لگتا ہے یہ کوئی مثالیں دے سکتے ہیں اور فرق جان کر سکتے ہیں نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آپ کی نالائکی جو ہے نا وہ اسی بات سے ظاہر ہو گئی ہے کہ آپ محب اور احب کا جو ہے وہ فرق نہیں جانتے اور پھر یہ ہے کہ اتنا بہتان باندھ رہے ہیں کہ عرب زبان پر کے یعنی کوئی بچہ بھی ایسا بہتان نہیں مانگے گا جو آپ نے بہتان مانگا ہے افسوس یہ ہے کہ آپ جو بس وہی بات ہے کہ وقت آئے گا اور جو حالات جو ہیں وہ قوم کے رئیس ہوں گے خود گمراہ ہوں گے لوگوں کو گمراہ کریں گے یہ وہی بات ہے جی آپ کو جی میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ سے میرا کوئی لینا دینا ہے آپ نہیں لینے دینے کی بات نہیں ہم تو آپ سے توقع رکھتے تھے کہ آپ مفتی آدمی ہیں آپ حدیث کے حوالے لوگوں کو لکھ کر دیتے ہیں آپ کو ہماری صحیح رہنمائی کریں گے اس کا تو یہ ہوا ہمارے مشکل کو حل کرے گا مشکل حل کرنے کے بجائے آپ نے تو پوری عربی زبان جو ہے اس کو مشکل میں ڈال دیا آپ آپ آپ کو کو یہ سوال آتے ہیں نے امتحان مجھ سے جی آپ نے مجھ سے امتحان پوچھا ہے حضرت گزارش یہ ہے کہ امتحان تو مقصود آپ کا کیا ہوتا ہم یہ صرف اس لیے پوچھ رہے تھے کہ کسی نے ہمیں یہ کہا کہ اس طرح ہے اور ہم نے غور کیا تو واقعی اس طرح تھا ہم نے کہا ادھر دیکھتے ہیں حضرت کی طرف سے کیا جواب آتا ہے چلے میں تو ہو گیا ویسے میں آپ سے اتنا عرض کروں گا کہ آپ کی جو صورت حال ہے نا تو آپ ریڈی لگا لیں اچھا ہے میں ریڑھی لگاتا ہوں آپ کو نہیں پتا اچھا اچھا بہت بہت ٹھیک پھر ہمیں کسی نے غلط بتا دیا ریڑی لگاتا ہوں ہاں بس غلط ریڑھی ایمان بیچنے کی لگاتے ہیں یا پھل فروٹ بیچنے کی یہ تو کیا نا اچھا اچھا اچھا کیونکہ آج کل مولوی طبقہ جو ہے وہ ایمان اور یہ سودا دین بیچ رہا ہے میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کہ نہیں اگر آپ ڈرتے ہوتے تو علم میں اور دین میں گفتگو نہ کرتے سکول کو جائز نہ کرتے اور جناب یہ حوالے لکھ کر جو دیے ہیں ہاں جی اس کو کہتے ہیں زمین آسمان زمین آسمان کے کلابے ملا دینا اسی کو کہتے ہیں وہ تو اگر نے پہلے کیوں کہہ دیا جب ہاں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا تو آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیوں کیا ہے کہ رسول اکرم صلی خدا رسول نے کہاں روکا ہے آپ کو جب صرف نہیں آتی آپ کو جب فارسی نہیں آتی آپ کو جب کوئی چیز ہی نہیں آتی تم کتنا بڑے میدان کے اندر آپ کیسے اچھل پڑے اسی وجہ سے کہ اس وقت اسلامی حکومت نہیں ہے فاروق اعظم نہیں ہے یہ بتا دیں کہ جو جن لوگوں کو عربی فارسی نہیں آتی ہے نہیں آتی وہ بخشے نہیں جائیں گے جی بخشے جانا اور بات ہے اور اسلام میں کلام کرنا ان کا اور بات ہے دین میں امام غزالی فرماتے ہیں جاہل بندہ جو ہے وہ زنا اور شراب کرنے دین میں گفتگو نہ کرے ہاں تو آپ کے آپ کے لیے بہتر یہی تھا کہ آپ انہی کاموں میں مصروف رہتے اور ادھر نہ آتے آپ نے تو اخیر کر دیا ہے کہ جو لوگ آپ کی سرپرستی فرماتے ہیں نا آپ انہیں کے آگے سر جھکائیں مجھے اپنے آگے جھکانے کی ضرورت نہیں جی جی حضرت آپ خدا کے آگے جھکے میں بھی خدا کے آگے جھکوں وہ بھی خدا کے آگے جھکے آپ غیر کے سامنے جھکنے کا سبق دے رہے ہیں یہ مسلمانی ہے کیا نہیں آپ جن کے بھائی جھکتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں اور تو کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہم اللہ تعالیٰ آپ کو سلیم فرمائے جی جی فرمائے اس طرح کی گفتگو سے دین کا فائدہ نہیں ہوتا جی اس طرح کے کلام سے دین میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا جی جی اس طرح کے کلام سے دین کا فائدہ نہیں ہوتا اور ان جہالتوں سے ہوتا ہے جو عربی کو بدل دیں اور خدا رسول کا کلام کو بدل دیں میں تو کسی کلام کو نہیں بدل رہا آپ نے دیکھو اتنا بڑا ظلم کر لیا آپ بس دیکھ کے حاضری کر رہے ہیں کیا یہ توازو ہو رہی ہے کیا کہ میں نے نہیں بدلا یہ حقیقت ہے جو توازو ہے یہ کیا چکر ہے عربی فارسی ایک زبان ہے ایک واسطہ ہے اور ٹھیک ہے کبھی عربی زبان میں اچھا حضرت اردو میں کنورٹ ہو گئی اچھا حضرت یہ بتائیں جو آپ نے عزیز لکھ کر دی ہیں وہ ظاہر ہے مفسر ہے محکم ہے آپ کو جی آپ کو کیا لکھتے ہیں نہیں نہیں مجھے تو کچھ نہیں لگتا آپ بتائیں نا تو آپ کو کچھ نہیں لگتا تو آپ پھر لیں نا آپ کی جی جب آپ کو کچھ نہیں لگتا تو آپ جائیں بات کیوں کر رہے ہیں بھائی حضرت مجھے کچھ نہیں لگتا کا یہ مطلب ہے کہ جب تک آپ ظاہر نہیں کریں گے نا اس وقت تک میں کچھ لگتا ہے وہ نہیں بتاؤں گا آپ نہیں بتائیں گے تو آپ معلومات کر کے ہیں آج ہاں آپ بتائیں نا یہ ظاہر ہے لاکہ مخصر ہے آپ نے دعویٰ لکھ کر دے جی آپ یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ ارشاد فرماتے تو یہ ساتھ میں فرماتے تھے کہ یہ موقع میں ظاہر ہے میں استغفر اللہ یہ یعنی وہ جو پہلی جہالت تھی نا آپ کی یہ اس سے بھی بڑی ہے ہاں تو آپ مجھے کہہ لیں جاہل مجھے واقعی یعنی آپ جیسے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ خود بھی دولخ جاؤ اور ساتھ خدا کی مخلوق کو بھی ساتھ لے جاؤ اللہ تعالیٰ جنت میں لے کر جائے گا جنت میں لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ لے کر جائے گا ٹھیک اللہ تعالیٰ لے کر جائے گا یعنی اللہ بھی جنت میں جائے گا یہ تمہاری جہالت ہے تمہیں خدا تعالیٰ کے متعلق اتنا پتا نہیں ہے کہ لفظ کیا بول رہے ہیں اللہ کے بندے میں آپ کو جانتا نہیں ہوں آپ مجھے کس چکر میں ڈال رہے ہو بھائی وہ چکر میں میں نہیں ڈال رہا حضرت آپ سراپا چکر ہی ہیں خدا کی مخلوق کے لیے آپ کیا کریں ہم تو پریشان ہیں کہ آپ اتنا بڑے چکر ہیں کہ جیتے چلتے پھرتے چکر ہیں ہاں، ہاں، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میری عقل کو آپ سے بچائے مستقیم پر اللہ اللہ جس کو تم سراط مستقیم سمجھ تو اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بچائے اب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ پریشان کیوں ہیں حضرت پریشان اس وجہ سے ہے کہ آپ نے کافی سارے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا ہے آپ جو فتوے دیتے ہیں نا اس طرح کے جہالت کے فتوے کے لام کا سلا جو ہے نا لام سلا نہیں آتا حبوں کا محب کا آتا ہے میں کہتا ہوں یہ ایسی جہالت ہے کہ صرف کا ابتدائی بچہ بھی یہ جہالت نہیں ظاہر کرے گا ہاں، بس وہ پتہ لگ گیا ہے بہرحال جو بےچارے آپ کے پاس آ کر گمراہ ہوئے ہیں تو ان کو ہم بتا دیں گے کہ حضرت یہ حضرت کا یہ حال ہے اور سب سے پوچھیں بڑی مہربانی آپ کی یہ جو ہے نا باتیں ہیں وہ ان تک پہنچ جائیں گی ٹھیک ہے نا جی اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ جی کچھ اور کہنا چاہیں گے حضرت کیا کہوں پہلے جو عرض کیا ہے اس کا تو دیکھ لیا ہے کہ آپ کو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے تو کیا آگے ہوں میں آپ کے آپ سے پوچھوں کہ محصورات کیا ہوتے ہیں آپ کو محصورات کا کوئی پتہ نہیں ہوگا آپ نے جو ہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ محصورات کو مستورات کہہ دیں ہاں، ظاہر ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے نزدیک تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا چلو نہیں تو بتائیں محصورات کیا ہوتے ہیں آپ جیسے مجبورات ہی ہوتے ہیں <laughs> میں ایسے نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ کی علمی قابل لیاقت یہی ہے کہ آپ معصورات کو مستورات کہیں گے ابھی میں پشتو بولنا شروع کر دوں گا تو آپ جاہل بن جائیں گے ہاں۔ میں پھر انگلش بولنا شروع کر دوں گا تو بھی آپ جاہل بن جائیں گے جاہل بننے بنانے کے لیے کسی کو کیا سمجھ آپ کی یہ کہ آپ سمجھے کہ اگر ایمان سلامت لے کر جائیں گے تو بخش ہاں۔ پڑی ہوئی ہو اچھا، اچھا۔ ہاں۔ بہرحال تیاری آپ کریں دوزہ کے لیے ان شاء اللہ جی۔ السلام علیکم